نمبر تینتیس یہود مغلوب علیہم عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الیہود مغلوب علیہم والنصارى ظلال حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود وہ ہیں جن پر غضب نازل ہوا اور نصارہ وہ ہیں جو گمراہ ہیں